ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين اور ہم ابراہیم اور لوت علیہ السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اور زیادہ دیا اور ہر ایک کو ہم نے نیک کار کیا اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے ہم نے لوت کو بھی حکمت و علم دیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی بدترین گنہگار اور ہم نے لوت کو اپنی مہربانیوں میں داخل کر لیا بے شک وہ نیک کار لوگوں میں سے تھے سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ملک شام اور مکت المکرمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو کافروں سے بچا کر شام کے مقدس ملک میں پہنچا دیا ابی اب نقاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمام میٹھا پانی شام کے صخرہ کے نیچے سے نکلتا ہے قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کو عراق کی سرزمین سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور شام کے ملک میں پہنچایا شام ہی نبیوں کا ہجرت خدا رہا زمین میں سے جو گھٹتا ہے وہ شام میں بڑھتا ہے اور شام کی کمی فلسطین میں زیادتی ہوتی ہے شام ہی محشر کی سرزمین ہے یہیں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے یہیں دجال قتل کیا جائے گا بقول کعب رحمہ اللہ آپ حران کی طرف گئے تھے یہاں آ کر آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں کے بادشاہ کی لڑکی اپنی قوم کے دین سے بیزار ہے اور اس سے نفرت رکھتی ہے بلکہ ان کے اوپر تانہ زنی کرتی ہے تو آپ نے ان سے اس اقرار پر نکاح کر لیا کہ وہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں سے نکل چلے انہی کا نام سارا علیہ السلام ہے یہ روایت غریب ہے اور مشہور یہ ہے کہ سارا علیہ السلام آپ کے چچا کی صاحبزادی تھی اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے چلی آئی تھیں ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ہجرت مکے میں ختم ہوئی مکت المکرمہ ہی کی نسبت اللہ تعالیٰ سورہ عال عمران کی آیت آتمبر چھنو میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو برکت والا ہدایت والا ہے جس میں علاوہ اور بہت سی نشانیوں کے مقام ابراہیم بھی ہے اس میں آ جانے والا ابن و سلامتی میں آ جاتا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا اور یعقوب کا عطیہ بھی کیا یعنی لڑکا اور پوتا جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر اکہتر میں فرمایا بھی اسحاق یعقوب چونکہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال میں ایک لڑکے ہی کی طلب تھی دعا کی تھی کہ رب حبلی من الصالحین کہ اے اللہ اپنے ہاں سے مجھے ایک نیک بچہ عطا کیجیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور لڑکے کے ہاں بھی لڑکا دیا جو سوال سے زائد تھا اور سب کو نیکار بنایا ان سب کو دنیا کا مقتدہ اور پیشہ بنا دیا بحکم الہی خلق الہی کو راہ الہی کی دعوت دیتے رہے ان کی طرف ہم نے نیک کاموں کی وہی فرمائی اس عام بات پر عطف ڈال کر پھر خاص باتیں یعنی نماز اور زکوٰۃ کا بیان فرمایا اور ارشاد ہوا کہ وہ علاوہ ان نیک کاموں کے حکم کے خود بھی ان نیکیوں پر عامل تھے جیسا کہ سور صافات کی آیت نمبر سو میں ہے پھر لوت علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے لوت بن ہاران بن آزر آپ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور آپ کی تابداری داری میں آپ ہی کے ساتھ ہجرت کی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عن کبوت کی آیت نمبر چھبیس میں فرمایا لَهُ یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے لوت اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں بس اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا اور وہی نازل فرمائی اور نبیوں کے پاک زمرے میں داخل کیا اور صدوم نامی علاقے اور اس کے پاس کی بستیوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا انہوں نے مانا اور مخالفت پر کمر بستگی کر لی جس کے باعث عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور فنا کر دیے گئے جن کی بربادی کے واقعات اللہ تعالیٰ کی کتاب عزیز قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوئے ہیں یہاں فرمایا کہ ہم نے انہیں یعنی لوت علیہ السلام کی قوم کو بدترین کام کرنے والے فاسقوں کی بستی سے نجات دی اور چونکہ وہ اعلیٰ نیک کار تھے یعنی لوت علیہ السلام ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا